تین بجنے کے بعد ہی وہ وہ جو ہے تیمم کرے گا اب تین بج کے پچیس منٹ پہ تین بج کے پچیس منٹ پہ وہ جو ہے تیمم نہیں کر سکتا جب وقت کیونکہ اس کا وقت کب شروع ہو رہا ہے ساڑھے تین بجے عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے تو ساڑھے تین بجے کے بعد ساڑھے تین بجے ساڑھے تین بجے کے بعد ہی جو ہے وہ تیمم کرے گا یعنی کہ تیمم چوتھی شرط کیا ہے وقت کے داخل ہونے کے بعد تیمم کرے گا یعنی جس طرح جو مسئلہ دائم الحدث والے کے لیے ہے کہ جب جو مسئلہ دائم الحدث والے کے لیے ہے کہ جب وقت داخل ہوگا جبھی وہ وضو کرے گا جبھی غسل کرے گا ایسی یہی مسئلہ جو ہے تیم میں بھی ہے کہ جب جب وقت داخل ہوگا وہ وہ اور تیمم کرے گا پانچواں رضا بھائی یار تمہارا مائک بند کرو رضا بھائی مائک بند کرو یار رضا بھائی اب تیمم جو ہے پاک مٹی سے کریں گے تیمم سے کرنا فرض ہے پاک پاک مٹی سے تیمم کرنا یہ پانچویں شرط ہے پاک مٹی سے تیمم کرنا یہ پانچویں شرط ہے اب اور مٹی کیسی ہونی آل کیجیے آپ کا مائک بند ہو جائے گا میوٹ آل کر دیجیے آپ آپ سیٹنگ میں سے میوٹ جی تو ابھی ایسی صورت میں جو ہے مٹی کا کیسا ہونا چاہیے تو پاک مٹی ہو اور اس کے لیے غبار ہو یعنی دھول والی مٹی ہونی چاہیے دھول والی یعنی جب ہم مارے مٹی جب جب ہم مٹی پر جب ہاتھ ماریں گے تو اس پہ ہمارے ہاتھوں پہ دھول لگنی چاہیے دھول بھی ہونی چاہیے تو یہ دھول والی مٹی ہونی چاہیے پاک دھول والی مٹی اب چھٹی شرط دو درب لگانا دو درب سے تیمم کرنا دو ضرب مطلب کیا یہ ایک ضرب پہلے مٹی پہ مارے اس طرح سے یہاں دیکھیے ایک ضرب پہلے مٹی پہ مارے ایک بار یہ ایک یہ ایک ضرب ہو گیا یہ دوسرا مارے ایک ضرب سے چہرہ دھونے کے لیے دوسرا چہرے پر مسا کرنے کے لیے دوسرا ضرب جو ہے ہاتھ پر مسا کرنے کے لیے تو دو ضرب ہونا چاہیے دو بار مٹی پر مارنا اب وہ کس طرح ہونا چاہیے تو دیکھیے پہلا ضرب چہرے کے لیے پہلا ضرب جو ماریں گے وہ چہرے کے لیے ہونا چاہیے دوسرا ضرب جو ماریں گے وہ جو ہے ہاتھ کے لیے ہونا چاہیے دونوں ہاتھ کے لیے یہ جو ہے اس کا مسئلہ ہے تیمم کا یہ چھ شرائط اگر چھ شرائط میں سے ایک بھی شرائط نہیں پائی گئی تو جو ہے تیمم نہیں ہوگا ایک بھی شرائط نہیں پائی گئی تو تیمم نہیں ہوگا اب اسی طرح تیمم کے سبب کیا ہے کب تیمم کرنا ہے اب وہ بتا دیں اسباب اگر کوئی شخص پانی کو استعمال کرنے سے آجیز ہے تو تیمم کرے اور آجیز کی کچھ سبب ہے اسباب ہے اب وہ بتا رہے کہ پانی کا نہ پایا جانا پانی کا نہ پانا پانی ہے ہی نہیں کہیں پر جو وہ وضو کرے نہیں چھ شد ہو گئے اب نہیں اب دوسرا دوسرا چالو ہو گیا اوپر اوپر ایک مسئلہ چھوٹ گیا اگر اب یہ چھ شرائط کے بعد والا مسئلہ جو ہے اس کے اندر کچھ آگے ایک تفصیل ہے مسئلہ یہ بتا رہے ہیں حضرت کہ ہر فرض نماز کے لیے ایک تیمم کرنا ہے ہر فرض نماز کے لیے جو ہے تیمم کرنا جو ہے ضروری ہے واجب ہے اور ایک تیمم سے ایک ہی فرض نماز پڑھ سکتا ہے فلا يصلي بتيمم الا فرضا عينيا كمكتوبه تو فرض وضو یعنی ایک تیمم سے ایک ہی فرض نماز پڑھ سکتا ہے وہ نمازوں میں سے اب اسی طرح ایک تیمم سے وہ کئی ساری نفل نماز پڑھ سکتا ہے ایک تیمم سے کئی ساری نفل نماز پڑھ سکتا ہے جیسے رات کے وقت اس نے تیمم کر لیا اب تیمم کرنے کے بعد میں وہ جتنی چاہے تاجد نماز پڑھ سکتا ہے جتنی چاہے تاجد نماز پڑھ سکتا ہے جو بھی نفل نمازیں ہیں وہ یا تاجد کے علاوہ کوئی اور اس کو نفل نماز پڑھنی تو وہ پڑھ سکتا ہے ایک تیمم سے جتنی چاہے ان لمیٹیڈ جو ہے وہ نماز ادا کر سکتا ہے تو اسی طرح ایک تیمم سے کئی سارے جنازے کی نماز بھی وہ ادا کر سکتا ہے ایک تیمم سے کئی سارے جنازے کی نماز وہ ادا کر سکتا ہے اب یہ اوپر مسئلہ پورا ہو گیا اب دوسرا تیمم کے اسباب کیا کیا ہے اب وہ دیکھیے پہلا پانی کا نہ پایا جانا پانی کا نہ ملنا اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ آخر وقت میں پانی مل جائے گا یعنی نماز کے وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے جو ہے پانی مل جائے گا کسی کو یقین ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اس کے لیے انتظار کرنا افضل ہے ایسے شخص کے لیے انتظار کرنا افضل ہے پانی کا انتظار کرنا افضل ہے اس کے لیے اگر اس کو گمان ہے کہ بھیا نماز یعنی کہ نماز کا وقت ہونے سے پہلے پہلے پانی مل سکتا ہے اس کو گمان یقین نہیں ہے گمان ہے کیا ہو مل جائے گا پانی اس کو صرف گمان ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ فوراً جو ہے تیمم کرے گا اور نماز ادا کرے گا کیونکہ گمان یقین نہیں ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو پانی نہیں ملا تو اس کی نماز قزا ہو جائے گی نا پھر تو تو ایسی صورت میں جو ہے وہ نماز وہ کرے گا نماز فوراً پڑھ لے گا تیمم کر کے اگر کسی کو اتنا پانی ملا جو اس کے لیے کافی نہیں ہے کسی کو اتنا پانی ملا کہ جو مکمل وضو کے لیے کافی نہیں ہے لیکن اس پانی سے جتنا وضو ہو ہو سکتا ہے اتنا وضو اتنا وضو کر لے باقی کے بدلے میں جو ہے تیمم کرے باقی کے بدلے میں جو ہے تیمم کریں گے اب دوسری چیز دوسرا سبب بتا رہے کہ اگر کوئی محتاج ہے پانی کے لیے کوئی محترم چیز اگر پانی پینے کے لیے محتاج ہے تمہارے پاس اتنا پانی ہے کہ آپ اس سے وضو کر سکتے ہو آپ کے پاس اتنا پانی ہے کہ آپ اس سے وضو کر سکتے ہو لیکن کوئی چیز ایسی محتاج ہے اگر اس کو پانی نہیں دیا جائے گا تو مر جائے گا نہیں یعنی کوئی محترم چیز احترام والی چیز تو وہ جو ہے مر جائے گا اب ایسی صورت میں علماء اگرچہ وہ کتا ہی کیوں نہ ولو کلبن کا لفظ آیا یہاں پر محترم ولو اگرچہ اگرچہ کتا کتا ہو ہو ہی کیوں نہ اگر تمہیں اتنا پانی کہ تم کتے کو جو ہے پانی دے کر اس کی جان بچا سکتے ہو تو تم جو اس کو پانی دو اور تم تیمم سے جو ہے نماز پڑھو اس کو پانی دو اور آپ تیمم سے جو ہے نماز پڑھے یہ دوسری چیز ہے اگر کوئی جان بچانے کے لیے ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو اگر جیسے کئی آنکھ لگی ہوئی ہے آپ کے اس پانی سے جو ہے آنکھ بج جائے گی سامنے والے کی سامنے والے کی جان بچ جائے گی اس کا اس کی جان بچ جائے گی تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو آپ پانی وہاں پہ استعمال کر دیجئے اور آپ جو ہے جو آپ ہے تیمم سے اپنی نماز پڑھیے اب تیسری چیز اگر خوف ہے استعمال کرنے سے کہ پانی کو استعمال کرنا جو ہے مطلب پانی کو استعمال کریں تو مرض بڑھ جائے گا اس کو خوف ہے یا جو ہے اس کی جان چلی جائے گی پانی کا استعمال کرے گا تو یا اس کا عضو ختم ہو جائے گا جیسے اس کا جو ہے جوز ہے عضو ہے ہاتھ اگر پانی اگر ہاتھ کے اوپر پانی گر گیا تو اس کا ہاتھ ختم ہو جائے گا پھر کچھ کام کا نہیں رہے گا یا اس سے جو فائدہ اٹھاتا ہے ہاتھ کا جیسے آدمی ہاتھ سے کوئی چیز اٹھاتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اگر وہ پانی استعمال کریں تو اس کا کھانا پینا اس کا استعمال ہونا ہی بند ہو جائے گا ہاتھ کا نہیں یعنی نفع نہیں ہوگا اس کو ہاتھ سے تو ایسی صورت میں جو ہے یا پھر پانی کے لگنے سے کوئی اور مرض بڑھ جائے گا پانی لگے گا تو اور اس کا مرض جو ہے بڑھ جائے گا تو ایسی صورت میں یا بڑھ جائے گا کوئی اور بیماری اس کو ہو جائے گی اگر وہ پانی کا استعمال کرتا ہے تو اس کو کوئی اور بیماری ہو جائے گی دوسری بیماری یا جو ہے اس کے لیے اس کے لیے آگے چل کے اور زیادہ مشکل ہو جائے گا تو ایسی صورت میں اس کے لیے جو ہے وہ تیمم کرے گا پانی کا استعمال نہیں کرے گا یہ شخص اب یہ اسباب تیمم ہو گئے تیمم کے سبب کیا تھے وہ ہو گئے ابھی آگے آئے گا ابھی آپ کو میں وہ تیمم کا جو ہے طریقہ بتا دوں تیمم کا طریقہ کیا ہے اب ارکان دیکھیے جی یہ تیمم کے ارکان ہے اس کے بعد انشاءاللہ شاء کا طریقہ بتائیں گے تیمم کرنا کس طرح ہے تو تیمم کس طرح کریں گے تو پہلا تیمم کے ارکان پانچ ہے تیمم کے ارکان پانچ ہے پہلا مٹی کو نقل کرنا یعنی کہ یہ مارنا یعنی اٹھانا مٹی کو جو ہے مار کر لینا یہ ہو گیا مٹی کو جو ہے اٹھانا فرض نماز کو جائز کرنے کی نیت کرنا فرض نماز کو جائز کرنے کی نیت کرنا پہلا مٹی تیمم کے لیے مٹی اٹھانا مٹی کو اٹھانا پہلا دوسرا ہاں ابھی جیسے ایک مثال کسی شخص نے جو مٹی کو اٹھا لیا یہ مٹی اٹھانے یا مٹی نہیں اٹھایا ایسے بیٹھا ہوا تھا ہوا چلی دھول ڈالے اس کے اس کے چہرے پر آ گئی پورے چہرے پہ جس طرح تیمم ہونا چاہیے اس طرح مکمل طور پر اس کا چہرہ جو ہے مٹی سے آلود ہو گیا دھول سے اب ایسی صورت میں تیمم ہوگا یا نہیں ہوگا تو علماء فرماتے تھے یہ کافی نہیں ہوگا ہوا سے اگر کوئی تیمم اڑ کر آئے مٹی اور دھول اڑ کر آئی اور چہرے پہ لگ گئی تو یہ تیمم کافی نہیں ہوگا اس کو یا کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو تیمم کروا رہا ہے نہیں سامنے والا جیسے آپ سامنے تو میں نے تیمم لیا آپ کو جو جی اس طرح سے اچھے سے کروا دیا اگر آپ نے نیت کیے ہو تو ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا اب دوسری چیز دوسرا فرض یہ ہے تیمم کا ارکان یہ ہے رکن نیت کو مباح ہونے کی ہونے کی نیت سے تیمم کرنا نیت کو نماز کو نماز نماز کو مباح ہونے کی نیت سے تیمم کرنا کہ میں جو ہے نماز مباح ہونے کے لیے تیمم کر رہا ہوں یہ نیت کرنا جس طرح چہرہ دھوتے ہم کو نیت کرتے وقت چہرے پہ جیسے کرنا ہے چہرہ دھوتے وقت نیت کرنا ہے نیت کیا میں نے فرض وضو کی جس طرح ہم پانی ڈالتے ہیں نیت کیا میں نے فرض وضو کی اسی طرح نیت کی نیت کی میں نے فرض نیت کی میں نے نماز مباح ہونے کی نیت کی میں نے نماز مباح ہونے کی اس طرح سے جو ہے تیمم کرنا یہ ہے سات یعنی کال اور فیل دونوں ساتھ میں ہونا چاہیے کام اور بولنا دونوں ساتھ میں ہونا چاہیے تیسرا تیسرا جو ہے چہرے کا مساح کرنا چہرے کا مساح کرنا تیسرا فرض ہے چہرے کا مساح کرنا یہاں تک کہ ناک کا جو یہ حصہ ہے نا نیچے کا یہاں پہ بھی مٹی پہنچنا چاہیے داڑھی پہ بھی جو ہے مٹی لگائے یعنی اس طرح سے جو ہے اچھے سے کھلال کرے داڑھی پر بھی یہ جو ہے تیسرا رکن ہے چوتھا ہے چہرے پر مٹی کو لگانا چہرے پر مٹی کو لگانا چوتھا ہے دونوں ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کو جو ہے کہنیوں تک کے مٹی لگانا دونوں ہاتھوں کو جو ہے کہنیوں تک یہاں تک کے جو ہے پورا اوپر یہاں تک پورا مٹی لگانا دونوں ہاتھوں کو اب بتا رہے ہیں پانچواں ہاں اب ہاتھوں کو جب مٹی لگائیں گے تو اس کے اندر مسئلے آتے ہیں کچھ کوئی انگوٹھی پہنا ہوا رہتا ہے انگوٹھی تو انگوٹھی وغیرہ میں کیا مسئلہ ہے تو بتا رہے کہ پہلا ضرب ماریں گے یعنی ہاتھ پہ جب مٹی لگائیں گے اس وقت جو ہے انگوٹھی نکالنا ضروری ہے چہرے پہ جب مٹی لگائیں گے تو انگوٹھی نکالنا ضروری نہیں ہے سنت ہے لیکن جب ہاتھ کا مسا کریں گے تو اس وقت جو ہے انگوٹھی نکالنا واجب ہے ضروری ہے اگر انگوٹھی نہیں نکالے گا تو اس کا جو ہے تیمم نہیں ہوگا یہ ہو گیا اب وہ کیوں نکالنا ہے انگوٹھی تاکہ جس جگہ انگوٹھی کی جگہ ہے وہاں جو ہے مٹی پہنچ جائے انگوٹھی رہے گی تو وہاں مٹی نہیں پہنچے گی پانی تو ہے نہیں کیا گھس جائے گا اندر اس لیے جو ہے اس کو انگوٹھی نکالنی پڑے گی وہاں پہ جو ہے مٹی لگانی ہوگی اور پانچواں پانچواں رکن ہے اس کا ترتیب جس طرح وضو میں ترتیب ہے پہلے نیت کرنا چہرہ دوسرا چہرہ دھونا تیسرا ہاتھوں کو دھونا چوتھا سر کا مسا کرنا پانچواں ٹکنوں سمیت جو ہے پیروں کو دھونا چھٹا ترتیب جس طرح بتائے کہ ایک لائن سے وضو کرنا ہے اسی طرح جو ہے تیمم میں بھی ہے پہلے جو ہے چہرہ دھوئے گا تیمم میں پہلے جو ہے چہرے پہ مسا کرے گا دوسرا ہاتھوں کا مسا کرے گا یہ تیمم میں شرط ہے اب یہ پانچ رکن ہو گئے اگر یہ پانچ رکن نہیں ہوئے تو وہ تیمم نہیں ہوگا لیکن شرائط اور فرائض دونوں ضروری ہوتے ہیں شرائط بھی ضروری ہے فرائض بھی ضروری ہے تو یہ جو ہے ارکان ہو گئے تیمم کے اب اصل میں تیمم کرنا کس طرح ہے بس کرو یا بتا دوں بتائیے جی تو یہ آخری ہے اب تیمم کس طرح کرنا ہے تو دیکھیے ہمارے جو اکثر ہمارے گھروں میں اس طرح ہوتا ہے جیسے دیوار ہے دیوار کو ہاتھ لگاتے ہیں اور جو ہے اس طرح کرتے ہیں کچھ لوگ تو اس طرح بھی دیکھے گئے ہیں دیوار کو ہاتھ لگاتے ہیں اس طرح سے بھی کلی طرح کرتے ہیں ناک میں اس طرح سے وہ کرتے ہیں جیسے ناک میں مٹی پہنچا رہے ہیں پھر جو ہے اس طرح کرے پھر اس طرح دیوار کو ہاتھ لگا کر مٹی ہاتھ لگا سر پہ مٹی لگاتے ہیں کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں یہاں تک کہ کان کا ہی مسا کرتے ہیں تو دیکھیے یہ بتایا کہ تیمم میں صرف دو ہی فرض ہے ایک چہرے کا چہرے پر مسا کرنا ایک ہاتھوں پر مسا کرنا صرف دو ہی ہے اب کرنا کس طرح ہے تو ابھی جو اس کی شرط بتائے کہ برد یہ برد والی مٹی ہونی چاہیے یعنی کہ جو گمار والی مٹی ہو جس کے اندر دھول ہونی چاہیے کہ ہم جب مارے تو دھول ہمارے ہاتھوں پہ بھی لگے مٹی اور دھول اور ہمارے یہاں پہ بھی جو چہرے پر لگے یہ جو ہے سنت ہے فر یہ جو ہے طریقہ ہے اس کا مٹی کا اب ایک چیز بتا رہے کہ تیمم کرنا کس طرح ہے تو دیکھیے پہلے جو ہے مٹی کو اس طرح سے ہاتھ ماریں گے پہلے مٹی مٹی پر جو ہے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے ماریں گے اس طرح سے ایسے مٹی پہ مار دیے اب لیے اس طرح سے یہ جتنا ہے نا یہ اس طرح سے پورا چہرہ اچھے سے مسا کرنا ہے پورے چہرے پر جو ہے ایک دم اچھے سے مسا کرنا ہے جیسے یہ مٹی پہ مارے ہم نے اس طرح سے لے کر جو ہے اس طرح سے اچھے سے اس طرح سے پورے اس میں مٹی پہنچنا چاہیے یہ ایک ہی بار لینا سیکنڈ ٹائم بھی لے سکتے چہرے کے لیے ایک بار ایک بار اچھا۔ ایک بار آپ نے ایسا مار دیے اچھے سے تو چہرے پہ وہ کر دیے مسا ہو گیا اب دوسرا اب یہاں اکثر لوگوں کو اکثر لوگوں کی یہاں پہ غلطی ہوتی ہے تیمم کرنا کس طرح تو دیکھیے پہلے ہاتھ مار دیے مٹی پر دوسرا ہاتھ انگوٹی اتار کر یہ مار دیے اب یہ چار انگلی کو لینا ہے یہ چار انگلی آگے کی یہ چار انگلی کو لینا ہے اور الٹے ہاتھ کے اس طرح سے لینا ہے یہ اس طرح سے اس کی چار انگلی جانا ہے یہ اس طرح لے کر گئے اب جو ہے یہ جو اوپر کا جو بچا ہوا تھا نا یہاں کا یہاں کا جو بچا ہوا تھا مٹی جو یہاں لگی ہوئی اب تک تو سی بی استعمال ہوا ہے انگلیوں کا اب دیکھیے یہاں سے میں لے کر گیا یہ دیکھیے ادھر یہ ادھر لے کے گیا انگلیوں کے حساب سے میں یہ کر دیا اب جو ہے یہاں کا جو بچا ہے یہ اس کو اس طرح لے کر آئیں گے پھر یہ انگوٹھا ہو گیا پھر اسی طرح اس کو لیں گے یہ ہو گیا سمجھ میں آئی بات جی جی تو یہ جو ہے اس کا طریقہ ہے تیمم کرنے کا اس کے اندر کلی یا جو ہے ناک میں چڑھانا کان پہ لگانا سر پہ لگانا ایسا کچھ نہیں ہے صرف چہرے پہ کرنا ہے اور ہاتھوں پر کرنا ہے یہ تیمم جو ہے مکمل ہو گیا اس طرح سے تیمون کیا جاتا ہے جی پیر کو نہیں کرنے کا پیروں کو صرف صرف چہرہ اور دونوں ہاتھ بس اچھا صرف جی جیسے حنفی علماء سے ہم نے دیکھا تھا کہ جب مٹی سے تیمنگ کرتے تو وہ کہتے کہ اگر ہاتھوں میں زیادہ مٹی لگ جائے تو دونوں انگوٹ سے ایسا جھٹکنا ہے تو کیا ہاں، جی، جی۔ طریقے سے کرنا ہے ابھی یہ بتانے سے پہلے میں میں ذہن ذہن تھا مسئلہ لیکن سے نکل گیا الحمد للہ ہاتھ پہ بہت زیادہ مٹی لگی ہوئی اب کیا کریں ایسا کر کے صاف کریں گے نہیں اگر آپ نے ایسا کر دیا تو مٹی مستعمل ہو گئی جس طرح پانی مستعمل ہوتا ہے ہاتھ ڈبانے سے اسی طرح اس طرح کرنے سے جو ہے مٹی بھی مستعمل ہو جاتی ہے اب کیا طریقہ جو جو ہے مطلب ہم مٹی کو ہٹائے تو جیسے ہم ماریں گے جیسے مٹی پہ ہم نے مار دی ایسے لینے کے بعد میں جو ہے یا تو پھوک سے مارے نہیں ہو رہا ہے تو الٹا کر کے ایسا جھٹکے اس طرح سے تو تو جو مکمل صحیح ہو جائے گا یہ طریقہ تھا تیمم کا سنت بتا دو اس کی جی حضرت ایک اور سوال ہے جی گھر میں اگر جیسے نماز ہونے کا اندیشہ اور آنکھ لیٹ کھولی ہے تو اس حالت میں بھی تیمنگ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے جی اب آ رہی ہے حضرت جی جی آپ کلیئر ہے جی, جی، اگر جی، زید جی۔ صبح میں جب آنکھ کھلی فضر کا وقت کم تھا اس حالت میں تو اس حالت میں بھی تیم کی اجازت ہوتی ہے تو اب گھر میں تو مٹی نہیں ہوتی ہے تو کیا گھر کی دیوار پہ جو دھول گبار ہوتی ہے اس سے تیم ہوگا گھر کی دیوار پہ جو مٹی ہوتی ہے وہ وہ اصل میں مٹی ہوتی ہی نہیں ہے وہ دھول ہوتی ہے اور اس سے جو ہے مطلب کافی نہیں ہوگا کیونکہ وہ وہ دھول اتنی نہیں ہوتی ہے وہ وہ دھول اتنی نہیں ہوتی ہے کہ اس کو جو ہم کافی کر سکیں اتنی دھول نہیں ہوتی ہے وہ گھروں میں جو ہوتی ہے دیوار وغیرہ پر جزت کیونکہ آ, کیونکہ ہنفی علما جو ہے یہ مسئلہ بیان کرتے کہ گھر کے اوپر بھی جو دیوار پہ دھول ہوگی یا پھر ایون کوئی ایسی چیز ہے جیسے مان لیجیے کباٹ بھی اگر دیکھیے اگر دھول ہو تو اتنی ہو کہ اگر اگر دھول ہو تو اتنی ہو کیا مکمل طور پر ہمارے لیے چہرہ اور ہاتھ دونوں کے لیے کافی ہونی چاہیے اتنی دھول ہو برابر ایسا لگے ہم کو اطمینان ہونا چاہیے کہ جی، جس جی۔ طرح تیمم کرنے کا حق ہے مٹی سے اس طرح ادا ہوا ہے تو اس کو ہم لیں گے ورنہ نہیں لیں گے ورنہ جو ہے پانی استعمال کرنا ہوگا جی۔ حضرت ایک اور سوال کہ اگر دیوار جو ہے وہ چونے کی ہے اور ہاتھ ٹچ کرنے پہ چونا ہاتھ پہ لگ تو کیا اس سے تیمم ہوگا نہیں ہوگا کہ چنا شرط نہیں مٹی شرط ہے اور ماربل پہ نہیں جی یہ مٹی نہیں ہوگی تو تیمم نہیں ہوگا مٹی ہی چاہیے دھول والی مٹی مٹی کے علاوہ اگر کوئی اور سبسٹیٹیوٹ جیسے مان لیجیے اگر کسی کے پاس کوئلہ وغیرہ تھا اس کا پاؤڈر بنا کے اگر استعمال کرے گا تو بھی نہیں ہوگا یا وغیرہ کا پاؤڈر ہے اینٹ کا پاؤڈر کیسے ہوگا جو ہوتا ہے وہ تو سمجھو کہ مٹی میں شمار دیکھنا پڑے گا اس کو کہ اس کا شمار ہوگا یا نہیں اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا اور کسی کا کچھ سوال جی اس کے لیے تیمم جمع کر کے تو کر سکتے ہیں لیکن پانی تو ملتا ہے نا وہاں پر جگہ دیکھا جائے تو پانی ہاں نہیں تو ایسی صورت میں آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں گے پھر جب آپ کو پانی مل جائے گا پانی ملنے کے بعد میں آپ جب اس نماز کو واپس سے لوٹاؤ گے پھر سے دورانا حضرت ایک اور سوال تھا جی حضرت جیسے ہم نے یہ بہار شریعت میں مسئلہ بھی پڑا تھا کہ جیسے کا شرائط میں یہ ہے کہ ڈیڑھ کلو میٹر آگے کی طرف ڈیڑھ کلو میٹر پیچھے کی طرف دائیں طرف بائیں طرف اس طریقے سے ہمیں یعنی پانی ڈھونڈنا ہوگا تو کیا شافئی میں بھی ایسا ہی کچھ مسئلہ ہے دیکھیے اگر آپ کے اتنا وقت ہے کہ آپ جو ہے نماز کا وقت قضا ہونے سے پہلے پہلے پانی ڈھونڈ کے وہ کر سکتے ہو اور یہ وضو کر سکتے ہو تو آپ ڈھونڈو گے اگر پانی نہیں ملے گا اسی صورت میں آپ کو یقین ہے تو اسی صورت میں آپ جو تیمم کر کے نماز پڑھ لو گے آپ جی ہمارے پاس ایک گلاس پانی ہے ٹھیک ہے اور دو جن وضو کرنے کے لیے یا تین جن ہیں تو اس میں کم سے کم کیسی وضو کی کر سکتے آپ سمجھ گئے میں جی۔ کیا بولنا چاہتا ہوں ایک ایک گلاس سے وضو کیسے ہوگا ہاں وہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک گلاس اگر پانی ہے اور دو جن کی اگر وضو ہاں۔ کر لیے تو اس میں سے یہ کرے گا اس کے اندر جو دو جن کی مثال دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر جیسے ایک گلاس ہے اور آپ اکیلے ہو تو اس ایک گلاس سے آپ ایک بار آپ کا فرض چہرہ تو دھو سکتے ہو نا اس سے ایک گلاس پانی سے تو ایسی صورت میں جو ہے جب آپ اس ایک گلاس پانی سے جب آپ چہرہ دھو گے تو اس کے بعد جو ہے جو آپ کے چیزیں بچیں گے جو جو اعضا ہے اس کے بدلے میں جو آپ ہر اعضا کے بدلے میں ایک ایک تیمم کرو گے اچھا۔ جی حضرت ایک اور سوال جی تیمم کے لیے مٹی کا سوکھا ہونا ضروری ہے جیسے اگر بارش کا موسم ہے سوکھی مٹی دستیاب نہیں ہے تو پھر اس صورت میں تیمم کس طریقے سے کیا جائے گا اچھا بارش ہے تو پانی پھر لیکن اتنی بارش نہیں کیچڑ ہے یعنی جی یہ مسئلہ فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے میں انشاءاللہ جی اس تعلق سے بتاتا ہوں انشاءاللہ تھوڑا مجھ کو شک ہے اس میں تو انشاءاللہ اس کو میں کل بتاؤں گا اس مسئلے کو اور کوئی مسئلہ جی جی, جی۔ کیا بول رہے ہو <laughs> جی سہیل بھائی اور کوئی سوال بارش بارش نے یعنی کیچڑ کیچڑ کیچڑ ہے ہے ہے کا موسم ہے لیکن کیچڑ ہے نہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے تو ہر جگہ جو مٹی بارش سے جو ہے کیچڑ ہو گیا ہے اور فی الحال بارش بھی بند ہے اسی صورت میں کیا کرے ان کا یہ کہنا ہے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ فی الوقت مجھ کو شک ہے تو میں انشاءاللہ یہ بتاؤں گا بعد میں جی اور کوئی مسئلہ جی مدینہ یہ ہاف شرٹ ڈال کے نماز ہو سکتی ہے ہاف شرٹ میں جی ہو جائے گی یہ جو ہاتھ کے ہوتے کے اوپر رہتے جی نماز ہو جاتی ہے لیکن آپ ایک بات بتائیں جب آپ آپ کے آفس میں جاتے ہو تو کیا بنیان پر جاتے ہو نہیں نماز تو میں ایک مسئلہ ایک مسئلہ بتاؤ چاہے گھر کے اندر پڑے چاہے مسجد میں پڑھے نماز ہو جائے گی لیکن یہی چیز ہم کو ایک بات سوچنی ہے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم آفس وغیرہ میں جاتے یا کوئی مہمان آتا ہے تو ہم کیا بنیان میں اس کے سامنے جاتے نہیں تو جب ظاہر سی بات ہے ہمارے باس کے سامنے ہمارے جو ہے ہیڈ کے سامنے ہم اس طرح سے نہیں جاتے تو اسی طرح جب ہم یہاں پر جب اللہ عزوجل کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوتے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو سلطانوں کا سلطان ہے تو ہم جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے کیا ایسا ہمارا کھڑا ہونا درست ہے ایسا صحیح صحیح نہیں ہے نماز ہو جائے گی لیکن یہ صحیح نہیں ہے ایسا کرنا ادب ایک ادب ایک اپنی جگہ ہے ادب کا جو ہے لحاظ رکھا جائے گا ادب یہ ہے کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں جب بھی کھڑا کھڑے ہو اگر ہمارے ہمارے اندر استطاعت ہے تو ہم ہر نماز کے لیے جو ہے کپڑے نئے کپڑے پہنے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ہر نماز کے لیے جو ہے نئے کپڑے پہنا کرتے تھے اور یہی یہی فرماتے کہ بولے میں ایسی بھی رب یہ اس کی بارگاہ میں میں جا رہا ہوں جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے جس کی بارگاہ کی بات ہی الگ ہے تو میں وہ میں اس کی بارگاہ میں مطلب پرانے کپڑے پہن کر کیسے جاؤں تو ہمیشہ جو نئے کپڑے پہن کر جو ہے وہ جایا کرتے تھے تو ہم گھر میں تو رہتے ہیں پانچ منٹ کی بات ہوتی ہے نماز پڑھنے کی پانچ منٹ ہو گئے دس منٹ ہو گئے اگر صرف فرض پڑھے تو پانچ منٹ ہو گئے سنت پڑھے تو دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہم بارہ منٹ کے لیے کہ ہم کرتا شرٹ نہیں پہن سکتے ادب کے لیے نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ ادب یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہو رہے تو با ادب ہو کر کھڑے ہو تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے جی کے نماز ہوتی ہے کیا استین فولڈ کر کے جی نماز ہو جاتی ہے مکرو ہے کیا مکرو میں شمار ہوگا نماز ہو جاتی ہے جیسے مائع مستعمل کے تعلق سے میں میں دوسرے درس میں میں نے بتایا تھا کہ مائع مستعمل جو ہوتا ہے پہلی بار والا جو گرے گا پہلی بار جیسے ہم نے چہرہ پورا مکمل طور پر اچھے سے دھو دیے جو پانی گرا ہے وہ جو ہے مستعمل گرا ہے پانی ٹھیک ہے تو اس سے نہیں ہوگا وہ تو استعمال کیا ہوا پانی ہے کیونکہ نہیں وضو نہیں دیکھیے وضو کے لیے پانی کا بہنا شرط ہے یہ ہم نے پیچھے بتائے تھے وضو کے شرائط میں وضو ہونے کے لیے دھوئے جانے والے اعضا پر پانی کا بہنا یہ شرط ہے اگر پانی نہیں بہے گا تو وضو نہیں ہوگا اور آپ بتا جو جو آپ چپل کی مثال جو دے رہے سلیپر کی اس میں یہ ہے کہ اس میں پانی جمع رہتا ہے بہتا نہیں ہے اور وہ پانی اتنا نہیں ہے کہ جو آپ اس کو بہا کر لے جاؤ ایک سو بانوے لیٹر ہے یہ وہ تو مستعمل ہو چکا ہے آپ اس کو کیسے استعمال کرو گے اور بظاہر آپ کا پیر تو گلا ہو گیا لیکن اس سے آپ کا وضو نہیں ہوگا تو نہیں اس سے وضو نہیں ہوگا دوسرے بندے کا مطلب جو پیر وہ وہ مانا نہیں جائے گا اس کا وضو تو ہو جائے گا دوسرا دیکھیے پہلا بندہ جو آپ کے جو چپل پہن کے جو وضو کر کے آیا ہے پہلا بندہ اب دوسرا بندہ اسی چپل کو پہن کر وضو کرنے گیا ہے تو کوئی مشکل نہیں وضو ہو جائے گا اگر وہ اچھے طریقے سے وضو کرے گا تو ہاں میں یہ سمجھ رہا آپ یہ بولنا چاہ رہے جو اس کے چپل پہ پانی لگا ہوا ہے اگر وہی پانی اگر اس کے پیر پہ لگے تو وہ پیر اس کا جو ہے مطلب مانا جائے گا کہ نہیں دھلنے میں میں یہ سمجھ رہا تھا اس میں کوئی مشکل نہیں کوئی بھی یعنی کہ وہ استعمال کر سکتا ہے لیکن یہ جگہ پر جو ہے مطلب آزا پر چپل پر نجاست والی چیز نہ ہو چپل پر نجاست والی چیز ہوگی تو نجاست کو دھونا ضروری ہوگا انشاءاللہ اپنا ابھی کل کا جو بیان ہوگا وہ انشاءاللہ جو ہے نجاست پر ہوگا تیمم کا تھوڑا باقی ہے تیمم کا خالی ایک مسئلہ خالی بتانا باقی ہے وہ انشاءاللہ جو سنت اور وہ دو تین مسائل بتا کے انشاءاللہ نجاست کا کل مکمل کر دیں گے پھر دو دن انشاءاللہ ہم نماز سیکھیں گے اور دسویں دن جو ہوگا وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے سوالات کروں گا یہ پورے دس دن کے چلے گا نا آپ لوگ کو انشاءاللہ جی انشاءاللہ تو دعا کرتے ابھی کال کر جائے گا شاید جی جی حضور ایک یہ کسر کے نماز کا جو ہے مدینہ کسر کے نماز جو پڑھتے ہیں ابھی ون تھرٹی کلو میٹر کے بعد میں تو زہر کے نماز پڑھنے کے ٹائم کو ہی اثر کی نیت کر لینا ہے اگر آپ کو زہر کے وقت میں اثر پڑھنا ہے تو جماعت تقدیم کہتے ہیں اس کو جماعت تقدیم یہ نیت یہ کرنا ہے نیت کی میں نے دو رکاز زہر کی نماز ادا کرتا ہوں جماعت تقدیم واسطے اللہ کے منہ میرا قبلے کی طرف اللہ اکبر جماعت تقدیم سے مراد کیا عصر کو نماز کو آپ مقدم کر رہے ہو اب جمائے تاخیر مطلب یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز کو آپ عصر میں پڑھ رہے ہو یا مغرب کی نماز کو عشاء میں پڑھ رہے ہو یہ اس طرح سے ہو جائے گا تو آپ اسی وقت نیت کریں گے جیسے سلام آپ پھیر لیے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے جیسے سلام پھیریں گے ویسے ہی آپ کو جو فوراً کھڑے ہو کر عصر کی نیت کر کے آپ کو نماز پڑھنا ہے یعنی ابھی دوہر کی نماز پڑھنے کے ٹائم پر کیا نیت کرنا پڑے گا ہم کو نیت کی میں نے دو رکعت ظہر کی قصر نماز ادا کرتا ہوں جماعت تقدیم واسطے اللہ کے منہ میرا قبلے کی طرف اللہ اکبر ایک سو بتیس کلو میٹر کے بعد جو ہے قصر جائز ہوتی ہے اور ایک سو اٹھانوے kilometre eight kilometre قصر نماز سنت ہوتی ہے شافعی مسلک میں قصر نماز واجب نہیں ہے لیکن حنفی مسلک میں اکیانوے بانوے کلو میٹر پہ جو ہے نماز واجب ہو جاتی ہے قصر نماز واجب ہوتی ہے شافعی مسلک میں واجب نہیں ہوتی ہے قصر بلکہ جو ہے سنت ہے کہنے سننے میں جو کچھ غلطی خطا اللہ اسے معاف فرمائے ایسے اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کے علم میں عمل میں رزق میں عمر میں برکت عطا فرمائے ہم سب کو ہم کو ہمارے والدین کو ہمارے گھر والوں کو صحت و تندرستی سلامتی و آفیتی عطا فرمائے اور علم کی برکت سے علم کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد معدن الجود والكرم واله وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين